ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا بہترین کھانا وہ ہے جو اس کی کمائی سے حاصل ہو اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو